اب چلیے سیکنڈ سب گروپ اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت منفرد مزاج کی آئے گی پہلی صورت سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سال فائلم عذاب واقع مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو دل کافری نہ دافے کافروں کے لیے وہ دافے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبد القادر دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جس کو شروع شروع ہے اگرچہ لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے پاگل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر مرکوز تھی یہ ساری جس کی گانٹ یہ ہے if we can kill his will تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی تو خود ہی بیٹھ جائے ان کی حیثیت کیا ہے اصل تو داڑھی ہے فل تھری ایئر کسی کو کچھ نہیں کہا صرف آپ کو ہی اور وہ بھی پرسیکیوشن بھی صرف بربل بات چیت نہیں پاگل مجنون شاعر شاعر مشہور کذاب سارے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اس کا رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نور ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نور ہے اور آخری رسول محمد ہے سال سال عذاب واقعی کافرین لیسا لہو داخل من اللہ ذل معارج وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے تارج الملائکت و روح الہتی یوم کان مقدار ہو خمسین الفسنا چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یا جیسے دن میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فصبر صبر جمیلا اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ہے دور دسالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فصبر صبر جمیلا صبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی فصبر لہم رب بلا تکن کا لہو اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے گا فصبر صبر جمیلا ان نہ یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے سامنے سامنے ہمارے ہماری نگاہوں کے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوائی سفر میں پہلی مرتبہ نائٹ کوچ سے سفر کیا ہے انیس سو باسٹھ کی بات ہے نبے روپے کرایہ تھا کراچی لاہور کے درمیان فوکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودھرا آ گیا ہے یہ اب سما سٹا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ بہاول پور ہے لائٹ سے میں نے سوچا کہ میں بیک وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرا کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے پور کی بھی ہے سما سٹا کی بھی جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچے جب لودرا تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا بہاول پور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سما سٹا یہاں بیک وقت ہے تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے ایوری تھنگ از ریلیٹو میرے لیے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو ریل سے سفر کرنے والے کے لیے ابھی بہاول پور مستقبل ہے اور اس سے آگے سوا سٹا اور مستقبل ہے یہی فرق یہی مسئلہ ہے اصل میں اللہ تعالی کے لیے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے ساتھ ان نہ یرو نہ و قریبا ہمارے تو سامنے فصبر صبر جمیلا یرونہ یور و نراہ ہو کریبا یو نو تکون السماء کل بہل جس دن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا و تکون الجبال کل اہم اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون رنگی ہوئی بلا یسل حمیم الحمیمہ کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں یو بس سرون ہوں سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا بڑا جگری دوست تھا وہ وہ جا رہا ہے پوچھتا تمہیں وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا یعنی وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے یو سرون دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے یا بد البجر میں لو یف قدیمی یوم بنی و صاحبت ہی واسی و فصیلت ہی لتی توری وہ من لوگ جمی ان تم بین جی اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا کنبا جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا وہ من زمین اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے جی کسی طرح مجھے بچا لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ آبس میں یوم یقر المر و بنقی ہے و و ہے صاحب کو اپنی پڑی ہوگی انہا لذا نہیں اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں دیا جائے گا ہر ایک سب کو اپنی ہے کل آتی ہے یوم قیامت فردا ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے کل انہا لذا نہیں اب تو یہ آگ ہی ہے تپتی ہوئی آگ نزا اتل شوا جو کلیجوں کو کھینچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں تب پلے وہ آجن اف پیدا یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی اندر جا کر ان ہیٹ کا اثر ہوتا ہے من ادبرا وطول وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاغ سے وہ طول اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا وہ جمع آ اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سیت سیت کر رکھنے کی ان انسان خلق ہوا یقینا یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھر بلا یعنی انسان کی خلقت میں تھر بلا پن ہے انسان کی خلقت میں اجرت پسندی ہے انسان کی خلقت میں ذوق ہے وہ ظلم ہے وہ جہول ہے فطرت ہے انسانی انسان کا وہ حصہ جو روح ہے وہ ہے کہ جو بلند ترین مقام پر ہے لکڑ خلق نہ انسان آخر تقریب علامت شر و جزوا اس کی یہ حلوا ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے ویزا مستح الخیر و منوع کو خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے سب اپنی تجوری میں بھر لوں المسلیم سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آ گئی ہیں جو ہم اٹھارہویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں ان الانسان خلق کا ازا مستح الشر شر و جزوا و اضا مستح الخیر و منوع یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھر دلے پن کے ساتھ کمزور ہے خلق الانسان و تھا خلق الانسان و عجل ان کا نہ ظلم یہ سب چیزیں خلقت انسان ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے یا سنون قانی روح روح ربی یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہو ولا تکون کلین رسول اللہ ہوں ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافی کر دیا اب ہے گئے امیر حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جدا فضا کرتا ہے جالا شہ و چیخ پکار ویدا بستہ خیر و منوا اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بزدلے پن سے فردلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اسی لیے آپ کو یاد ہوگا اٹھارہویں پارے میں سورہ مومن کی ابتدائی گیارہ آیات ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں ان قرآن و بازا یہ ہے تعمیر سیرت کچی اینٹ تھی آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کچی اینٹوں کا گھروں کا تو ایسا ہی سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا پکی اینٹیں ہو سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بارہ سیلاب کو بھی جل جائے گی اب وہ پروگرام کیا ہے المسلین نقطۂ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے corner stone of the building of your own character لیکن سلاد کون سی النزین احم اللہ فلاط دائمون جو اپنی نمازوں پر مقامت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں ڈنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قدف لمنون الدین کی فی صلاط اعور بل لذیل فی الحال حقم معلوم اور نسائل محروم اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے بلکہ اس میں حق ہے جو بھی اسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دس سوال براز کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وہ حق ادا کرو حق بحقدار رسید اس پر قبضہ مخفانہ نہ رکھو اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے وہاں تھا وہ لذیذ زکات تو زکوٰۃ کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی اس کی تسکیہ نفس کی شکل کیا ہے جیسے سورہ حدیب میں ہم پڑھ چکے ان المصدقین اب و اقرب اللہ قرض الحسنہ تسکیہ نفس جو ہے وہ مراقبوں سے اور ضربوں سے نہیں ہوتا دولت کے انبار اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں ضربے لگ رہی ہیں اس سے نہیں ہوگا تسکیہ نفس مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ نظیر یہ سب کون اب یوم الدین اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر جزا و سزا کے دن پر فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے امر کسے کہتے ہیں ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹینشلی یہ انفائنائٹ ہے کیوں اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیحا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیحا کہاں سے کماؤ گے اسی وقت سے کماؤ گے نا پونجی تو یہی ہے اس لیے میں اسی کے تو قسم کھائی ہے لیے ولہ انسان ہو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے دی گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے یہ وہاں تھا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لمب سے دور رہتے ہیں ولزین یوسف اب یوم الدین وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں ولزین احم بن عذاب رب ہی مشفقور جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں ترسا رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب رب غیر و معمول یقیناً تیرے رب ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی ڈر ہو جائے لکنت ہو جائے بلدین احمر فروج محفد ان باب المان فمن یہ جوں کے تو الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی بلدین امانات راہل یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی سیکس ڈسپلن خواہش نف پر شہوات کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی سے آئی ہے ہم بے شہادات جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا ومن ازم شہادت من اللہ وم اللہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس انہوں نے چھپا لیا اس کو تو گواہی پر قائم رہنا گواہی کو واضح کرنا و ہم احمد اللہ صلاح جو حافظ اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں الا کفی جنات مکرمون یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا فمال کفروں کے بلا کا گئی تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کے غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں علی یمین والی شمال عظیم دہنے سے باہر سے غول کے غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا یقما کل کلر دنوں میں جنت نائی کیا ان میں سے ہر ایک واقع اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نئی میں داخل کیا جائے کل نہ خلق نہ ہوں مما یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی مور فلا لقادرون دیکھیے یہاں مشارق اور مغارب آ گیا رب المشق رب المغرب وہ سورہ رحمان میں تھا مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی ان قادر ہیں اس پر اللہ نبد خیر ہوں گے کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اب اس کو دونوں مانی ہے ایک تو یہ کہ ان کو ختم کرے اور کوئی اور قوم اٹھا لے جیسے قوم آج کے بعد قوم سمود اٹھائی قوم نوح کے بعد قوم آپ کو اٹھایا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ با سے بادل موت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے ہم ہوں تو تین دفعہ آ چکا اعلیٰ نبدلا ہم شا ہوں کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے انڈیورنس زیادہ ہوگی آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو ومان ہم بے مصروقین ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فضر ہوم دیکھیے وہی لشکر آ گیا چھوڑیے نبی ان کو جان دیجیے ان کو فضر ہوم چھوڑیے ان کو یا و یلعبو وہ انہیں باتوں میں لگے رہے ہنستے رہے مذاق کرتے رہے بات بات میں بات نکالتے رہے کھال کی بال اتارتے رہے لگے رہے دیجیے بی میں حتیٰ یو یوم الزی یو یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم یخرجون من اللہ سے سران کا نہ ملا دوسو میں یوں جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں خاص یا ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی پہم ضلع ضلع ان پر چھائی ہوئی ہوگی کل یوم قانو کانو یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفاری ویا کم ملایا کی سے حقیقت